جائے اس کو مسجد بولتے ہیں اور مسجد بولتے ہیں یہاں پر کثرت سے سجدہ کیا جائے اس جگہ پر یعنی جہاں پر جماعت کی تقامت ہوتی ہے قائم ہوتی ہے کی حیثیت اسلام کی نظر میں کیا ہے وہ آپ کو معلوم کہ پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے صبح کے راستے میں تو صبح میں پہلی چیز کی جو بنیاد رکھی وہ مسجد پھر مسجد ہے مسجد کی بنیاد رکھی مدینہ کے اندر آ کر مسجد جہاں سے اور جس کے مینارے سے توحید کی سطح بلند ہوتی ہے اللہ اللہ الہ الا دن بھر میں پانچ مرتبہ مسجد میں جگہ ہے جہاں سے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان دن بھر میں پانچ مرتبہ ہوتا چنانچہ یہ اس چیز کی یادگار ہے جب کہ کفتار نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک بھی بچہ نہیں ہے آپ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کفتار نے اللہ رب العالمین نے کہا ان ربد ابتر آپ کی شان یہ ہوگی کہ آپ کو یاد رکھنے والا قیامت کے دن تک ہوگا لیکن یہ کفار مشرقین کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا چنانچہ جب بھی اذان میں نگاہ ہوتی ہے اشد اللہ محمد اور رسول اللہ کہہ کر کے پوری دنیا کو یہ دعوت کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ضرور ہو گیا لیکن انہوں نے جو شریعت چھوڑا ہے اس شریعت کے ذریعے سے وہ ابھی زندہ ہے مسجد وہ ہے کہ جس کے مینارے سے جب آزاد ہوتی ہے تو اس آزاد کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو نزدیک جوڑتا ہے غریب اور امیر کو ایک ساتھ ایک جگہ پر یکجا ہونے کا اکٹھا ہونے کا موقع آتا کرتا ہے اور پھر اسی مسجد میں اس ادا کے بعد جب اقامت ہوتی ہے تو انسان کو اپنے رب کے ساتھ رشتہ بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے ادا ہوتی ہے تو انسان کو انسان کے ساتھ رشتہ کو بہتر بنانے کا اور سنوارنے کا موقع ملتا ہے اور جب ادا کے بعد اقامت ہوتی ہے تو اپنے رب سے اور گندے کے درمیان اس رشتے کو پورا کرے مکمل کرے اس کو بہتر بنائے اس کا موقع ملتا ہے یہ مسجد ہے چنانچہ اس مسجد کی مثال اللہ رب اللہ علیہ نے اور اس کی اہمیت پورے نور نے بیان کیا اللہ حضور زمین اور آسمان کا لوگ ہے امیر نہیں اس کے مور کی نکال کنشکاتی کی ہے ہاں نسبا ایک ایسے تاخ کی ہے جس کے اندر ایک چڑا ہو السبا ہوتی اجازت جس تاخ میں ایک چراغ ہو وہ چراغ ایک شیشے میں ہو اور سجاوت نہ رہا کم کر دن دور یوں کر اور وہ شیشہ ایسا ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ یوں شدہ رکن مزاحرہ ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے اس چراغ کو جلایا گیا ہو جس مبارک درخت کا نام زیتون ہے اور وہ زیتون ایسا زیتون ہو کہ دونوں طرف سے یعنی سورج اور پچھم سے دونوں طرف دونوں طرف سے سورج کی شرائط اس کے برابر پڑتی ہے جب ایسے تیل کو رکھا جائے گا کہیں پر تو بغیر آگ سے یہ تیل چمکتا ہے غلط منتھل تک سنا تو اللہ رب العالمین کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کسی تاپ میں ہو اور اس تاپ کے اندر ایک چراغ ہو اور اس چراغ کو شیشے کے اندر رکھا گیا ہو جو شیشے چمک رہا ہو یعنی چاروں طرف سے اس طریقے سے اس کی حفاظت کی گئی ہو کہ وہ نور بجھ نہیں سکتا اور ایسا چمک رہا ہو کہ بغیر کسی لائٹ کے چمک رہا ہو ظاہری کوئی چیز نہیں ہے اس کی باتر چمک ہے نور نور نور پر ہے اللہ اللہ نشا العالمین کو چاہتا ہے اپنے نور کی روشنی دیتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے یہ نور ملتا چاہتا ہے کہ دِلّا کو اللہ کے ایسے گھر میں یہ نور ملتا ہے جس نور کی مثال اللہ نے بیان کیا جس گھر کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا غلط کرتے ہیں حسن اور جس کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اللہ رب العالمین کی تصویر بیان کی جاتی یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کا نور ملتا ہے یہ مسجد ہے جس نے ایسے صحابہ اکرام کو پیدا کیا جنہوں نے دنیا کے سامنے اللہ رب العالمین کی خاطر ساری دنیا کو اور ان کے پاس جتنی چیز تھی سب کو قربان کر دیا صرف اس مسجد کی حفاظت کے لیے اور اس مسجد کی بقا کے لیے یقیناً اس مسجد کی حفاظت سے مراد یہی ہے کہ اس کے اندر اسلام اور تمام کام اسی مسجد کے اندر ہوتے ہیں چنان اللہ العالمین نے فرمایا ان نمایا عامر مساجد اللہ اللہ کے مسجد کی تعمیر یا اللہ کے مسجد کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ کا آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں زکار کہتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے مسجد کی تعمیر کرنے والے وہ نہیں ہے لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ دے کر کے مسجد کی تعمیر کرا دیے مسجد کی تعمیر کا مطلب اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کے لیے عبادت کرے اس مسجد کے اندر آ کر کے اور اللہ کے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کرتا لیکن عمارت بھی بنانے کا ایک الگ فائدہ ہے اور اس کا الگ طور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجد جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنایا وسیع روایت فیصل ایک روایت میں جس نے اللہ کے لیے ایک گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا ایک گھر کے بدلے ایک گھر اللہ رب العالمین جنت میں بنائے اب یہ مسجد اور اس کی اہمیت آپ کے سامنے جہاں پر اللہ رب العالمین کا نور برستا اور آپ کو معلوم ہے مسجد فرشتوں کی جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جس ذکر افطار جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آبادی آیا اور سونے میں سوالا پیشاب کر دیا پھر صحابہ مارنے کے لیے کہا چھوڑ دو پھر اس کو بلایا اور سمجھایا کہ تم کو نہیں معلوم ہے اس مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یہ گندگی کی جگہ نہیں ایسی مسجد جہاں پر فرشتے ہوتے ہیں اللہ کی نور کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اگر اس مسجد کے اندر اور ایسی مجلس یعنی مسجد کے اندر اگر کوئی ایسا کام کرے جو شریعت کے خلاف ہو اور جس کو خود آپ اپنے لیے پسند نہیں کرے تو کیا وہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کو معاف کیا جائے یقیناً اس قابل نہیں مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے دروازہ کا ہے ایک آدمی آتا ہے ان نان ہے آپ اس کو جانتے نہیں ڈائریکٹ گھستا ہے اور تمام روم کو پہلے گیسٹ روم کو پار کرتا ہے پھر اس کے بعد کچن کو سب کو پار کرتے ہوئے آپ کے بیڈ روم میں جا کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور لے جاتا ہے آپ کیا کریں گے پہلا کام اس کو پکڑ کے ایک جھاپڑ لگائیں گے تب کے باپ کا گھر ہے آ کر کے بیٹھ گئے گے اور لیکن یہ بولیں گے انداز ہوگا آپ کا اللہ کا گھر میں آتا ہے عدالت کا کر کے نہیں آتا بغیر اس کا حق ادا کیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مالا بنائے گا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یسن احدکم فی المسجد حتى يصلي رکعتين مسجد میں سننے کا کوئی بھی اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ دیر تک نماز نہیں پڑے جیسے وہ اوقات ممنوع میں سے کوئی وقت ہو پھر بھی وہ دیر تک پڑھ کر کے بیٹھے گا اس کے بنا نہیں جاتا یہ مسجد کا حق ہے آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو جاتا ہے اور وہ حق ادا نہیں کرے اجازت نہیں ملے بنا اجازت کے باہر نکال دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا کیا جائے کیا کیا جائے آپ کے ساتھ یہ خدا فیصلہ کیجیے کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے اور مسجد کے آواز میں تو یہ ہے کہ آپ یہاں آ کر کے گفتگو نہیں کریں اگر آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے آپ کی ایسے کمرے میں جس کے اندر کسی کا دخول نہیں ہو سکتا ایک آدمی جائے جو آدمی آئے اور کنارے مزاج کر کے گفتگو کرنے لگے تھوڑا آیا ڈسٹرب ہوگا ایک نماز میں جب مسجد میں آتا ہے اس کی اہم میٹنگ اللہ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں اس کے ساتھ فرشتے شامل ہوتے ہیں جو آدمی آتا ہے بیٹھ کر کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے نکالیں گے اس کا جواب آپ حضرت عمر رضی اللہ علیہ کے اس جواب سے دیجیے کہ ان کے زمانے میں بخاری کی روایت دو آدمی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا نبی میں اور ایک روایت میں ہے کہ وہ دوڑ رہا تھا آیا دونوں پاس میں کہاں کہاں سے ہے کہاں پائت سے کہاں بچیا اگر مدینہ سے ہوتے پٹائی کرتا نا کہ دماغ درست کر دیتا مسجد کو مچھلی مارکیٹ نہیں ہے اللہ کے فرشتے آپ کی گفتگو سننے کے لیے نہیں آئے اللہ کے فرشتے آپ کو یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ مسجد میں آ کر تو کیا کرتے ہیں تب تو اللہ پوچھتا ہے نا آکے میں جانے والے فرشتے سے کس میں چھوڑے میرے بندے کو فرشتے کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے جب فجر کے فرشتے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے کس میں چھوڑا اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ دو آدمی گفتگو کرتے ہوئے مل گئے تو فرشتے تو پہ یقین نہیں کہیں گے کہ آپ دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے اور مسجد کی بہرمتی تو اس قدر ہے لے کر کے آتے ہیں کلی کرنے کے لیے گل اور کیا ہوتا ہے کراگل یا گراگل ہوتا ہے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کے آرام سے کرتے ہیں یہ آپ کا گھر ہے آپ کا گھر ہے جس کے اندر نشیلی چیز کو استعمال کر رہا ہے حرام چیز کو استعمال کر رہے آپ کے گھر کے اندر جا کر کے آپ کو کے دینی کا رائٹ کر دیجیے گا اللہ کے گھر میں حرام چیز کو استعمال کر رہے ہیں کوئی چیز بولنے والا نہیں ہوتا حرام چیز کا استعمال ہو رہا ہے کسی کے کام سے ہے ان کی چیز کو منع کر کے جا کر کے باہر استعمال کرے تو حرام ہے اور اس کے بعد بھی مسجد کے اندر آ کر کے حرام کی سنگی کو نہیں ندی رہا ہے اور آپ کو کرتا ہے اور آدمی ایک ذہن بنا چکا ہے گھر سے آئیں گے اور مسجد میں وزو کریں گے میری تو یہ رائے ہے کہ مسجد میں پانی نہیں رکھا جائے وزو یہ ہمارے فائدے کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وزو کر کے گھر سے آئے گا ہر ایک قدر پر گی اور ہوتے ہوگا اگر پانی نہیں رہے گا مسجد کے اندر تو یقیناً آپ گھر سے وزو کر کے آئیں گے اور اس سواب کو حاصل کریں گے یہاں پہ پانی اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وقت ضرورت پر اگر آپ کا وزو ٹوٹ جائے تو آپ اس سے استفادہ کر سکے استعمال کر سکیں اور اس کے بعد تکلیف جب ہوتی رہتی ہے اس وقت کا دیکھنے کیا منظر ہوتا ہے زبردست مچھلی کی بکری ہوتی رہتی ہے اور نماز کے بعد اپنا گھر ہے اللہ کے فرشتے یہاں پر بیٹھے ہیں جس گھر کے اندر اس قسم کا میل ملتا ہو اس گھر کے اندر آپ دوسرے کے خیریت پوچھتے ہیں کیا کیسا رہا آپ کی تجارت ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے نا دکان کیسا ہے مارکیٹ سے چل رہی ہے رمضان کا مہینہ بڑھیا ہوگا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تجارت کرے اور جو راہ حدیث کہتا ہے کہ تجارت کی گفتگو کرے بدلا دیا گئے اس کو کرونا تجارت ہے اللہ رب العالمین تیری تجارت میں اور تیری ایسی گفتگو میں جس گفتگو سے فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے اللہ تیری ایسی گفتگو میں فائدہ نہیں دے کر دے اگر کسی کو ادا ہو تم نہیں مندر میں دو اللہ کا سمندر مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا بھائی میرا موبائل گم ہو گیا اس کو بدلا دیجیے کہیے تو اللہ تعالیٰ تیرے موبائل کو کوئی نہیں ملا مسجد اس لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور مسجد میں داخل ہو گیا بھائی میرا لال رنگ کا بہن کو کسی نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے بال کو کبھی نہیں ملا ہمیشہ کے لیے گم کرتے کسی گفتگو کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں حضرت جبر ابن مقیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور مسلمان ہونے کے لیے جب مدینہ آیا مسجد کے اندر صحابہ اسلام کو آئے کر سکون اور فکر سے دیکھا جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے رہتے یہ تھی مسجد کی عظمت اور اس کی عزت اہمیت اور آج ہم تھوڑا سا اگر آدمی مل جائے تو گفتگو کا وہ سلسلہ دراز ہوتا ہے تو پورے سات خاندان کی گفتگو لگتا ہے یہیں تک کرنی اللہ رب العالمین آپ کے گھر پہ اگر کوئی چائے دکان بنا لے اور وہاں پر جا کر کے بکواس کرتا رہے آپ پسند کریں گے ایک اگر دس منٹ سے جائے تو کبھی کھجانے لگتے ہیں اور اس کو بے احتمام ہوتی ہے اللہ کے گھر دروازہ کھلا تو اس کا کیا مطلب بیٹھ کر کے پوری رام کو تھوڑا تو سنائی جائے اللہ رب العالمین کے گھر کی اگر عزت اہمیت آپ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی بھی عزت اہمیت نہیں کرے گا یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے یہاں پہ سطح ملتا ہے یہاں پہ نور ملتا ہے یہاں پر جنت کے ٹکٹ ملتے ہیں یہاں پر اللہ اور اس کی رضا ملتی ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے یہاں پر ایمان کا نور ملتا ہے یہاں پر حدیث کی خوشی ملتی ہے اگر اس خوشی کو آپ اپنی زندگی سے ختم کرنے کی یا اس میں بدلا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اگر مسجد کے ذمہ دار کے پاؤ ہے ایسے آدمی کو دیکھے بار نہیں ضرورت ہے کو بنوانی ضرورت ہے تم کو اللہ کی ضرورت ہے آنا ہے تو اسی آزاد کے ساتھ آؤ آداب مجھے اپنے نے سکھایا چاندان کے میرے بھائی مسجد کے اندر کسی بھی قسم کی گفتگو سے پرہیز کرے ہاں اگر دینی گفتگو ہو مسئلے کی گفتگو ہو تو آپ اس کو کریں کسی سے خبر یا کہ نہیں پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے ایک آدمی نے اشارے میں نماز کے لیے کہا اور وہ مسجد کے باہر گفتگو کیا نے گفتگو کیا والا کر دیا پھر اس کے بعد آیا تھا کہ ایک آدمی کی ضروری گفتگو تھی اس لیے تم لوگ کو کھڑا کر کے گئے یہ تو نہیں صلی علم کا حال اگر دینی گفتگو ہو تو دینی گفتگو کریں ورنہ قرآن اور تلاوت کے اندر مشغول رہے اور اگر نہیں تو چپ سے آپ اپنا کام کریں اور مسجد سے چلے جائیں ورنہ پھر آپ اپنے اس ایمان کا کیا کریں گے جس ایمان کے ساتھ گندگی ملی ہوئی ہے اس لیے میرے بھائی یہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اللہ کا نور نازل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت یہاں پہ پراپت کیا جاتا ہے حاصل کیا جاتا ہے آپ اسی مقصد اور اسی اس مسجد میں آئیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کا نور دے گا اور نور کہتے ہیں لیے قیامت کے دن اس کا آپ کو پتا چلے گا کہ آدمی کا نور اس کے آگے اور پیچھے ہوگا اور آدمی اس نور کی روشنی میں چلے گا جبکہ پوری دنیا اندھیری ہوگی پورا قیامت اندھیرا ہوگا پیچھے میں منافق ہوں گے اور کہیں گے مت بسم نوری کو تھوڑا سا نور ہم کو بھی دے دیں تو یہ کہیں گے مومنین ہم نے تو اللہ رب العالمین کا نور حاصل کیا ہے اس نور میں چلنے تم نے تو تمہارک کیا ہے ان جیوں فل کہیں اور کہیں اور نور پاؤ جہاں پر تم اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے تھے یا اللہ کا سب کے سامنے اقرار کرتے تھے پیچھوں میں انکار کرتے تھے وہاں پر جا کر کے ان لوگوں سے اپنے نور کو مانگو کبھی بھی بدل نہیں گا مہینوں کے درمیان جن کے پاس نیو ہوگا اور کافی اور مناسب کے درمیان جنہوں نے اللہ کا نور نہیں کیا ہوگا ایک دیوار ہو جائے گی اس کے باقی یہ رہنا اس کے اس سائڈ میں رحمت ہوگی ایک دیوار ہوگا اور اس سائڈ میں آزاد ہوگا اسی لیے اگر اس نور کو بچا کر کے رکھنا ہے تو آپ اپنے آپ کو مسجد میں بچا کر کے رکھیں اور اگر نہیں بچاتے ہیں تو پھر اس نور کے اندر جب کمی ہوگی تو قیامت کے دن آپ تمنا کریں گے کے کہ میں نے اپنے نور کی حفاظت کیا ہوتا مسجد میں آ کر کے تو آج یہاں پر اس کمی کا یا اس کمی کو برداشت نہیں کرنا پڑتا یا کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اسی لیے میرے بھائی مسجد کی عزت اہمیت اور اس کی حفاظت کا خیال رکھیں مسجد کی پارٹی کا خیال رکھے مسجد میں شور شرابے کو بالکل پرہیز کرے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو بالکل پسند نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم میں سے ہر وہ انسان جو کرے گا اس کو جواب دینا پڑے گا اپنا کام ہے سجسٹڈ ان نفات ذکر سزسٹڈ ان نظر کو المؤمنین کہ نصیحت کیجیے نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اگر آپ اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اللہ آپ کو مومن کہتا ہے اور اگر فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کا دل ایسا ہے جیسے دلوں کا تالے پڑ گئے ہیں اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو نیک سمجھ کی طرف پتا فرمائے مسجد مسجد کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی طرف پتا فرمائے ہمارے اس مہمی کی عبادت کو قبول کرے دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے دین ایمان کے اوپر زندہ رکھے اور جب ہمیں موت دے تو دین ایمان کے اوپر موت دے اپنی اپنی کریم ملک مر رحیم اللہ اللہ اللہ الا انت استغفر السلام علیکم قیامت کی نشانی نشانی میں ایک ہے کہ لوگ مسجد کو کریں گے خوب سجائیں گے اور اس پہ فخر کریں گے ہماری مسجد تو بڑی اچھی ہے ہماری مسجد میں بڑا کر کے دیکھو دیوار کی طرف دیکھو گے تو دماغ ہی جائے کیوں بھائی ایسا پل بنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں ایک چادر کے سامنے پھول والی چادر تھی نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے فوراً بعد کہا نماز پڑھنے کے فوراً بعد کہا اس چادر کو ہٹا رہا تھا کیوں کئی نماز غلط نہیں آنے اس نے مجھے نماز سے غاصل کر دیا اگر قبلے کی جانب کوئی ایسی چیز ہے جس کے جس پر انسان کو ذہن جاتا ہے اور وہ ذہن نماز سے بڑھ جاتا ہے نماز سے وہ چیز دور کر دیتی ہے آپ کو تو جائز نہیں ایسی چیزوں کا رکھنا سیمان کا عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا تھا باغ میں نماز پڑھ رہا تھا پدانی اور بہرابی کی روایت نماز پڑھتے پڑھتے ذہن چلا گیا انگور کی طرف دیکھا مجھے بہت اچھا لگا اس کے بعد میں تیسری کا میں یہ بھول گیا کہ چار کے تین پڑھا غیر حال یقین کر کے نماز کے پڑھا اور نبی کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ پورا باغ اللہ کے راستے میں سب کا کیوں کہا اللہ کے رسول اس باغ میں مجھے اللہ رب العالم میرے اور میرے رب کے درمیان یہ باغ حائل ہو گیا اسی لیے میں اس کو اپنی زندگی سے دور کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ باغ میرے اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ نہیں بنتا ہے یہ ایک صحابہ کا ایمان تھا اسی لیے مسجد کو ایک دم تازہ رکھا جائے اس کے اندر زینت نہیں کیا جائے یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ سجاوٹ ہوگی اور اب پورا کریں گے کہ ہماری مسجد سب سے اچھی ہے